حماد بن مسعدہ نے بیان کیا ان سے یزید بن ابی عبید نے اور ان سے سلمہ بن عقور رضی اللہ عنہ نے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سات غزوے کیے اس سلسلے میں انہوں نے غزوہ خیبر غزوہ حدیبیہ غزوہ حنین اور غزوہ ذات القرد کا ذکر کیا یزید نے کہا کہ باقی غزووں کے نام میں بھول گیا صحیح بخاری حدیث سمر چار ہزار دو سو تہتر